حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الہو اللہ احد قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ہے ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس سے لمبی سنت نہیں جانتا سنن نسائی حدیث نمبر نو سو ستانوے